حضرت سلیمان ابن داود کا بھی تذکرہ کیا نبوت میں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں یہود کے جو علماء تھے انہوں نے اپنے عوام کو برگلانا شروع کیا اور یوں کہا کہ دیکھو کتنی غلط باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے لیکن ان ظالموں نے یہ بات بٹھائی کہ سلیمان شاہر تھے جادوگر تھے اور یہ ان کو نبی کہتے ہیں تو اللہ تعالی نے جو حقیقت تھی اس سے پردہ اٹھایا اور حقیقت کو واضح کیا کہ یہ جادو کا سلسلہ چلا کیسے اور حضرت سلیمان علیہ السلام وسلام کون تھے یہ حقیقت کو بیان کیا ہے اس رکو میں حضرت داود علیہ السلاط وسلام کے صاحبزادے ہیں جو خود نبی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اور یہود میں پہلے سے جادو وغیرہ کا بڑا زور تھا آج بھی یہود کا جادو جو ہے وہ مانا جاتا ہے یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہود ہی نے جادو کیا تھا تو یہ زمانہ جادو ٹونے کا زیادہ زور والا تھا حضرت سلیمان علیہ السلاط والسلام نے جادو کی لائن کی جتنی کتابیں تھیں اور جتنے ان کے پاس دستاویز اور کاغذات تھے وہ تمام حکومتی سطح پر ضبط کر لیے اور ضبط کر کے اپنے تخت کے نیچے اس کو دفن کروا دیا تاکہ نہ یہ پلندے باہر آئے ہیں نہ لوگ جادو وغیرہ کر کے ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے تو اس وقت تو معاملہ قابو میں آ گیا ہے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلط وسلام کے انتقال کے بعد پھر شیاتی نے سر اٹھایا تھا جادو کا کام اصل میں شیاتی کا ہوتا ہے شیاتی کو خوش کرنے والی باتیں اور افسون اور منتر پڑے جاتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں پڑھی جاتی تو وہ شیاتی نے لوگوں کے دماغ میں بات بٹھائی وہ بات یہ بٹھائی کہ تم جانتے ہو سلیمان علیہ السلام نے اتنی لمبی تمہارے اوپر حکومت کی جنات پر حکومت کی ہوائیں مسفر تھیں یہ سب کیسے کیا تھا انہوں نے ان کے پاس کیا تھا ایسا سب کو کنٹرول میں رکھ دیا تھا کیا تھا ان کے پاس اور پھر کہا کہ وہ جادو کے زور پر حکومت کرتے تھے لوگوں نے پوچھا کہ جادو کہاں تھا ان کا وہ ان کی کرسی کے نیچے دفن ہے چنانچہ ان کی کرسی کے نیچے جو ہے خود کام کیا گیا اور اندر سے وہ کتابیں اور وہ بلندے نکل آئے تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام علیہ زب اللہ جادوگر تھے حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو یہ جادو کو ختم کرنے کے لیے کرسی کے نیچے دفن کروایا تھا لیکن شیطان نے بات کو پورا الٹا کر کے وہ بلندے نکال کر لوگوں کے سامنے پھر پھینک دیے اور لوگوں میں پھر جادو کا رواج ہو گیا آج بھی کرنے والے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اکثر بیشتر جادو کرتے ہیں جادو کا سیکھنا جادو کا کرنا جادو کا کرانا سب ناجائز اور حرام کام ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ فوکہ نے یہ لکھی کہ جادو میں اکثر شیاطین کو خوش کرنا پڑتا ہے اور توفیق کے خلاف اور دین کے خلاف منتر پڑھنے پڑتے ہیں تو شیطان خوش ہوتے ہیں اور انسانوں کے کام کرتے ہیں اگر کسی پر جادو کیا گیا ہو اور اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی عمل ایسا کیا جائے جس کے اندر یقین ہو کہ شیطانی کوئی چیزیں نہیں ملی ہوئی ہیں اور دین کے خلاف کوئی عمل نہیں کرنا پڑتا تو اس کی گنجائش ہے وہ علاج کرنے کی اس طریقے پر گنجائش ہے اور مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہ ہو بلکہ جو نقصان جادو سے پہنچ گیا ہو اسے دور کرنا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تنبیہ کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جادو جو ہے یہ مناسب چیز نہیں ہے جادو میں کیا کیا جاتا ہے قرآن کریم کہتا ہے یو فر بھی بین المر ہی وزو جادو کے ذریعے سے رشتوں میں توڑ پیدا کرتے ہیں میاں بیوی میں جھگڑے ڈالتے ہیں دوستوں کے اندر پھوٹ ڈالتے ہیں روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اس کے لیے بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ روزی پر گرفت آ جائے دماغ پر تخیل کا یہ غلبہ پیدا کر دیتے ہیں آنکھوں پر وزن ڈال دیتے ہیں سب اثرات ہوتے ہیں یہ جادو کے اثرات معلوم کرنے کے طریقے ہوتے ہیں تو یہ بری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے مقام بابل میں یہ فلدانیوں کا دار السلطنت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے یہی تھے بابل میں وہاں اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے اتارے اور یہ فرشتے برائے آزمائش آئے تھے ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سمجھائیں کہ جادو سے کیا کرتے ہیں جادو سے کیا ہوتا ہے اور جن کو سیکھنا ہوتا تھا ان کے ساتھ شرطیں لگاتے تھے کہ جادو امتحان کی چیز ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا سیکھنا ہو تو سیکھنے کے لیے سیکھ لو لیکن ہے یہ نقصان دہ چیز یہ ایمان لیوا چیز ہے لہذا اس سے بچتے رہو اس کی تعلیم اور اس کی خرابیاں بیان کرتے تھے ہاروت اور ہاروت فرشتے تھے اس کے پیچھے اور بھی مفسرین نے لمبی لمبی تقریریں نقل کی ہیں مناسب نہیں ہے اس کا بیان کرنا ابن منظر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے عبد الملک ابن مروان کے پاس جو بادشاہ تھا یہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا تخت پر ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو پوچھا پوچھنے والوں نے کہ بھئی اس کا اتنا اعزاز کیوں کیا گیا ہے اس کے اندر کیا خوبی ہے نے کہا کہ یہ ہاروس اور ماروت جہاں سزا پا رہے ہیں وہ جگہ دیکھ کے آئے ہیں اور اپنی آنکھوں سے ہاروت ماروت کو دیکھ کے آئے ان کا بیان وہ کیسے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ میں نے جس گھر میں جنم لیا وہ گھر بڑا مالدان تھا میرے باپ کے پاس بے شمار پیسہ تھا دولت بے شمار تھی پھر میرا باپ انتقال کر گیا اس کے باوجود پیسوں کی کمی نہیں ہوئی میری ماں مجھے بہت ہی مساق کے ساتھ پیسہ دے دی تھی تو میں نے میری ماں سے پوچھا کہ ماں اتنا پیسہ اپنے پاس آیا کہاں سے تو کہا تیرے ابا کے پاس تھا یہ پیسہ اور مکان میں تین چار کمرے تھے وہ بتایا کہ یہ سب دولت سے بھرے ہوئے ہیں تو کتنا بھی خرچ کرے گا لیکن یہ پیسہ کم نہیں ہوگا اچھی بات میرے باپ نے یہ پیسہ کمایا کیسے تو کہا ان کو جادو آتا تھا اور وہ جادو کے ذریعے سے لوگوں کا علاج کرتے تھے اور لوگ ان کو پیسہ دیتے تھے اس بنا پر یہ اتنا پیسہ جمع ہو گیا میرے باپ نے کسی اور کو بھی سکھایا ہوگا نا جادو اور بھی شاگرد ہوں گے ان کے جواب دیا ہاں ہیں تو لڑکا تلاش میں نکلا اور اس نے اپنے باپ کے شاگردوں کو ڈھونڈ نکالا ایک شاگرد ملا اس نے کہا بڑی خطرناک چیز ہے اس میں نہ پڑھو تو اچھا ہے اس نے ضد کی کہ نہیں مجھے یہ سیکھنا ہی ہے جس سے میرے باپ نے اتنی دولت کمائی میں تو سیکھنا ہی چاہتا ہوں کا کل میرے ساتھ چلنا ایک پہاڑ میں گئے پہاڑ میں ایک گار تھی وہ گار میں گئے گار میں جانے کے بعد تین سو سیڑیاں کنویں کے اندر اترے وہاں کنویں کے اندر جو ہے دو آدمی لٹک رہے تھے جن کے نیچے آگ جل رہی تھی دھواں اٹھ رہا تھا وہ سب تکلیف میں تھے پوچھا کہ کیونکہ وہ جادوگر نے بتایا تھا کہ وہاں جا کر اللہ کا نام مت لینا ورنہ تم کو یہ عمل نہیں آئے گا جو اللہ کا نام لے لیتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے اس سے یہ عمل چھین جاتا ہے وہاں دیکھ کر بہت زیادہ گھبراہٹ تاری ہو گئی تو زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا ہاروت ماروت بھی پریشان ہوئے جو وہاں لڑتے ہوئے تھے کیونکہ موت مفسرین کہتے ہیں جو روایات اسرائیلی روایات جو ذکر کی گئی اس میں یہ کہ ان سے غلطی سازی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں ہاروت اور ماروت کو دنیا میں جو ہے وہ سزا ملے گی قیامت تک پھر وہ ہاروت ماروت نے پوچھا کہ تو کون ہے میں نے اپنا نام اور پتا بتایا انہوں نے پوچھا کہ محمد عربی آ گئے کہاں آ گئے میں ان کا پیرو ہوں انہوں نے چند علامتیں پوچھی اور علامتوں میں بعض علامتوں پر ناراض ہوئے بعض پر خوش ہوئے جس میں قیامت کا قریب ہونا بتایا اس میں خوش ہوئے پوچھا کہ اس پر خوش کیوں ہوتے ہیں آپ جواب دیا کہ جس دن قیامت آئے گی یہ ہمارا ختم ہو جائے گا پھر جنت میں ہم کو پہنچا دیا جائے گا یہ واقعہ ذکر کیا ہے تو وہ دیکھ کے آیا تھا کہ وہ سزا پا رہے ہیں اب یہ حقیقت کہاں تک ہے اس کی سندیں اور اس کے رواج کے اندر قیام کیا گیا ہے مختصر بات یہ ہے کہ لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو ملک یعنی فرشتے بھیجے تھے ماں کو بعض لوگوں نے نافیہ بھی مانا ہے اور بعض لوگوں نے ملک نے کا بھی مانا نکالا ہے لیکن راج مفسرین کا یہ ہے کہ یہ دو فرشتے انسانوں کی آزمائش کے لیے جادو سکھاتے تھے اور اس کی برائیاں بیان کرتے تھے اس کی خرابیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہ جادو کرتے تھے نہ جادوگر تھے تو یہاں کیوں لائے یہ واقعے کو سوال پیدا ہوتا ہے کور اس بنا پر لائے کہ یہود جہاں کی باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور الزام کے لگاتے تھے ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ تمہارے نبی سلیمان ابن داود کو نبی کہتے ہیں حالانکہ وہ جادوگر تھے اللہ تعالیٰ نے پورا رکو تھا جادو کی حقیقت سے پردہ بھی ہٹایا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سلام جادوگر نہیں تھے بلکہ نبی تھے اللہ کے فرستادہ تھے یہ بھی بنایا یہاں اسی پر پورا رکول ہے جادو کا کام کیا ہوتا ہے اگر اچھے ارادے سے کوئی آدمی دوسرے کی تکلیف کو دور کرنا چاہتا ہے تو گنجائش ورنہ یہ اچھا نہیں ہے اور حرام ہے آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں غلط لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور جادو ٹونا اور کبھی تو جادو نہیں بھی ہوتا ہے لیکن جو عاملین ہوتے ہیں ان کو چونکہ اپنا کاروبار چلانا ہے تالیس گھنٹوں کا اس بنا پر وہ دوسروں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر کیا گیا ہے کیا کیا گیا ہے ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا لیکن بس وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر جادو کیا گیا ہے اور تم کو یوں ستایا گیا ہے یوں پریشان کیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے نام بھی بتا دیتے ہیں لیے دیے بغیر رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں دل کے اندر جو ہے ان کے یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ بھئی یہ ہمارے فلاں رشتہ دار جو ہیں انہوں نے ہمارے اوپر جادو کیا ہے فوکانا نے لکھا کہ اگر کسی کے جادو کے نتیجے میں کوئی آدمی مر جائے تو جادوگر کو قتل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے دلائل فراہم ہونے چاہیے اس کے لیے ثبوت چاہیے ثبوت مل نہیں سکتا ہے اور اگر کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو اتنی مقدار میں جادوگر کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے لیکن دلیل چاہیے اور دلیل اس میں ملتی نہیں ہے یہ چیز نظر آنے والی ہے یہ انسنگ چیز ہے اور ظاہری بات ہے کہ جب نظر نہیں آتی تو کیسے کسی کے اوپر فیصلہ کر سکتے ہیں اور الزام لگا سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لبید ابن آسم کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا اور اس کا اثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرماتے تھے اور وہ اثر کیا تھا کبھی کوئی کام کر لیا ہوتا تھا لیکن آپ کے ذہن میں یہ بیٹھتا تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے ذہن پر ایک اثر تھا اور کبھی کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا اور یہ خیال آتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے تو دماغ پر ایک بوجھ تھا اللہ تعالی نے دو صورتیں اتاری کل اعوذ بے الفلق اور کل اعوذ بے الناس ناس لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ جادو کا علاج ہے سرکار پر جب یہ آئے اتری تو آپ گئے اور بیر زی اروان ایک جگہ ہے وہاں کنواں تھا وہ کنویں کو کھدوایا پانی اس کا مہندی کی طرح لال ہو گیا تھا وہ کھدوا کر ان میں سے نر شگوفے میں کنگی کے اندر بانوں کو لپیٹ کر کیا گیا تھا سرکار پر جاؤ تو سرکار وہ گرنے جو لگی تھی اس پر ایک آیت پڑتے تھے گرا کھلتی جاتی تھی ایسے ایسے آپ کے اوپر جو بوجھ تھا وہ کم ہوتا جاتا تھا حضور کے اخلاق دیکھیے پتا بھی چل گیا وہی کی روشنی میں اطلاع بھی ہو گئی کہ کس نے جادو کیا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے انتقام لیا جائے جنہوں نے آپ پر جادو کیا ہے ان کو سزا دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے آپ نے فرمایا جب اللہ تعالی نے مجھے بری فرما دیا اور مجھے اس سے راحت فرما دی تو میں نے ان کو معاف کر دیا تو اتنا بڑا کام کہ کئی مہینوں تک سرکار تکلیف میں رہے اور خام میں بتایا گیا کہ کہاں لے جا کر کے یہ جادو کا کام چھپایا گیا ہے اور کہاں دفن کیا گیا ہے وہ بھی بتایا گیا اس کے مطابق آپ تشریف لے گئے وہ تمام چیزیں وہاں جو ہے مل گئی بہرحال یہاں ایک بات کھل کر سامنے آئی کہ جادو بری چیز ہے اور دشمنی میں دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور نقصان پہنچانے کے لیے اس کا کرنا ناجائز اور حرام ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت کر رہے ہیں حاجی ابراہیم پٹیل صاحب کا تھالا میں انتقال ہوا مغفرت کی دعا فرمائیں اللہ تعالی مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائیں سارا بی بی نصیر میاں شیخ بیمار ہیں ان کے لیے درخواست کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے اس کی دعا کی جائے اور حضرت تاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم کی والدہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور ان کے لیے بھی دعا کے واسطے درخواست کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے اور ہمارے حضرت حکیم عبد الحکیم صاحب چیشی والے وہ بھی بہت زیادہ بیمار ہیں تو ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمر رہا دائما نصیب فرمایا اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقن عذاب النار وقن عذاب القبر وقن عذاب الحشر وقن عذاب الفقر وقن عذاب الدین وعفرنا یوم القیامت معالب رب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشف أعلانا وأسقامنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنه اللهم اجعل قبورهم رياضة من رياض الجنة اللهم اغفر لهم مغفرة تامة ورحمهم رحمة عامة اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا تلاوت قرآن کا شیدائی بنا اپنی رضا دائنی ادا فرما اللہ دلوں کے بگاڑ دور فرما ظاہری اور باطنی اصلاح نصیب فرما اے اللہ ہمیں ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی ادا فرما اللہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ کا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما اے العالمین جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما پورے کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو منظور فرما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ذکر کریں گے اور اس کے بعد مراقبہ ہوگا اور مراقبے کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی تیرے سوا ماں کو دینا کوئی نہیں کوئی نہیں اور تیرے سوا مسجود پی پی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا موجود پی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان ہے میرے علا Allah تھوڑی دیر تک ان شاء اللہ کریں گے مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے آنکھیں بند ہو جس میں میں نقل و حرکت نہ ہو اور سب کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور لگاتار ایک ہی تصور رکھا جائے اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ مشغول شوشول دل کو اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں لگانا ہے ہم نے دلوں کو غفلت کی چادریں اڑا کر سلایا ہے دوستوں یارو یہ دنیا دار فانی دل سے مت لگاؤ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 بہت بڑے ضیاکار ہیں اللہ بہت بڑے اتراری پاتی ہیں اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ گناہوں میں گزر گیا ہے اور محاشی میں ہوا گیا اے اللہ جرم عظیم کو معاف کرنا اے اللہ جرم عظیم کو معاف کرنا اے اللہ العالمین زندگی کا جو حصہ بچا دے اسے کہاں والا بنا دے اللہ اسے عبادت والا بنا دے اللہ اسے عبادت والا بنا دے اللہ تیری طرف رجوع والا بنا دینا اللہ سچی پکی توبہ ہمیں عطا فرما بن تیرے دربار میں مانگنے والا بنا دے رونے والا بنا دے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے اللہ تلاوت کا شہدائی بنا دے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کا ذا بتا کر ہمارے بچوں کو اللہ دین کا ذوق شوق نصیب فرما اللہ ہماری نسلوں میں دین کی بتا کے فیصلے فرما اللہ ہماری نادانیوں کی وجہ سے ہماری گرفت نہ فرما اللہ کرم کے فیصلے فرما دے اللہ رحم کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کے معاملے فرما دے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے اے اللہ بندر کی ٹھوکریں کھا کر تیرے گھر پر رہے ہیں اور اللہ تیرے دروازے سے نکال دیے گئے تو کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر بھی پائیں گے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ کروا اللہ کرم کی دے دے اللہ معافی کے پروانے عطا کروا دے اللہ ہمارے گناہوں پر آپ کو در گزر کی طرف چلا دے اللہ نیکیوں کا جذبہ عطا فرما دے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگنی فرما دے اللہ نیکیوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اے اللہ دلوں کی اسلام فرما دے اے اللہ دلوں کے دیوار دور فرما دے اے اللہ ذاکر اور باطن کی اسلام فرما دے اللہ نور معرفت سے قلوب کو منور فرما دے اللہ زبان کو ذاکر بنا دے اللہ قلوب کو ترکیب بنا دے اللہ جسم کو تیرے احکام پر نازر بنا دے اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما تو ہمیشہ کے لیے ہم سے خوش ہو جا اور راضی ہو جا اللہ تیری ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دے اللہ تیرے رضا والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے العالمین پوری دنیا میں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما غیر سے نصرت فرما اللہ دست غیر سے مدد فرما اور اللہ جو مدد کے لیے آگے بڑھے ہیں ان کو حوصلے اور ہمتیں عطا فرما ظالموں کی سرخوبی کرنا اللہ انتظامی کاروائیاں فرما اللہ جنہوں نے حد سے زیادہ ظلم اور سپاہی کا معاملہ کیا ہے تو ان تمام کو اللہ سخت سزائیں دے اور اللہ ایمان والوں کو سکون عطا کرنا امن و امان اور عافیتیں عطا کرنا اللہ جن کی اولاد لٹ گئی ہے اور اے اللہ جن کے گھر بار کہانی دیے گئے ہیں اللہ کو تمام گھر بار آباد فرما دے اللہ جو اجڑ گئے ہیں ان کو دوبارہ آباد فرما دے اللہ جو بکھر گئے ہیں ان کو اللہ جوڑ دے اللہ جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں اللہ ان پر کرم کے فیصلے کروا دے اللہ میں سے جو چلے گئے ایمان والے ان کی مفرت فرما دے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شپا ہے کا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں بھی فرما اللہ جو مقبول ہے سے پورے فرما اللہ گھریلو پریشانیاں دور فرما اندرونی پریشانیاں دور فرما اپنی سماجی آکار بلیات سے پوری امت کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرمان طلبا کی حفاظت فرمان مدارس کی حفاظت فرمان مساجد کی حفاظت فرمان پوری امت کی حفاظت فرمان جملہ مسلمان میں کی حفاظت فرمان ہمارے رسموں کے ایمان کی حفاظت فرمان ان کے اخلاق کی حفاظت فرمان کی حیا با حیا زندگی گزارنے والا بنا دے اللہ دور دراز سے تیرے نام کی نسبت سے آنے والوں کا آنا قبول فرما دے خدمت کرنے والوں کا خدمت کرنا منظور فرما دے اے اللہ کی رضا ہمیں آتا فرما دے اللہ جس کام کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں کہ تیرا نام لے اللہ ہمیں تو تیرا نام لینا بھی نہیں آتا اللہ یہ دعا تو معاف کروا دے اللہ کو حقیقت میں اپنا عشق میں عطا کرا دے اپنی محبت عطا کروا دے اس تیاری سے ہمارے دلوں کو معمول کروا دے میرا ذوق تیرا ذوق شوق معرفت تیری محبت عطا کروا دے اللہ آنے والوں کو محروم نہ کروا اپنے اپنے ضبط کے مطابق سب کو عطا فرما اللہ تو اپنے شاعر شان ہمیں عطا فرما اللہ عالمین یقیناً ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمارا کرتا ہو سکتے ہیں لیکن اللہ عظیم ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو اللہ پر فرما دے اللہ کرم کی بھی مانگ رہے ہیں عطا فرما دے اور اللہ اپنے فضل سے جو عطا فرمانا ہے عطا فرما دے اللہ جو دے دے گا تو تیری میرے جاتا نہیں رہے گی کی بگڑی بن گی ہماری بگڑی بنا دے اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے اللہ امت پوری دنیا میں مارے کھائے رہی ہے اگلا تب رہی ہے ایسا مر رہی ہے اللہ ان کے نام لینے والے ہیں تیرے علاوہ ان کا مددگار کوئی نہیں ہے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اللہ ہماری نادانیوں کا اقرار ہے لیکن اللہ ان پر کرم فرما دے اور ان کے لیے مدد کے فیصلے دے اور ظلم سے ان کو جلدی سے بردار کروا دے اللہ ان کی مزدوری میں رام دے اللہ کرم کی بھی کتا ان پر رحم کی باری برسا دے اپنی رحمتن سے انہیں مالا مال فرما دے اور اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما بے رحمتی دیا ارحم الراحمین پیر کے روز ہے جی۔ سگرام پورا میں سوا آٹھ بجے عشاء کی نماز ہے اور عشاء کے بعد انشاءاللہ مجلس ہے